اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں جب کبھی مسجد میں آؤ تو اپنی خوشنمائی کا سامان یعنی لباس جسم پر لے کر آؤ اور کھاؤ اور پیو اور فضول خرچی مت کرو یاد رکھو کہ اللہ فضول خرچ لوگوں کو پسند نہیں کرتا